سیدی و سردی خبی و محبوبی خوشنی عارف بلّہ مجد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اقتصاد رحمۃ اللہ علیہ کے اشار میری آہ دل کے یہی ہے مناظر کا نام

میری آگ دل کے راز غیر محرم نہ ہو میری آپ کا بجول اللہ کے وجود آسمان کے کوئی ہمدم نہیں ہے کوئی ساتھی نہیں کوئی محرم راز نہیں ہے اس میری آپ ہے اور اللہ ہے یہی اہل اللہ کا ذوق ہوتا ہے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کریں پہاڑوں کے دامن ہو سمندر کا ساحل دریا کا کنارہ یا جنگل اہل اللہ کی بہت ہی پسندیدہ محبوب جگہ ہوتی ہے جہاں وہ اپنے اللہ کو دنائی نہیں جان سکتے پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل میری آب دل کے جی ہے منار میری آب دل کے جیری ہے منا دل جنا کب جنازہ ہوا قبر میں آج داخل ہوئی خاک تن آج مٹی میں شامل ہوئی خاک تن آج مٹی میں شامل جنازہ ہوا پہا جنازہ ہوا قبر میں آج کھا دیکھا کے تن میں نشا چند تا پہ سو بدھار تیرا ہے پہ شیخ کامل سب کا دل تین نسبت کا حامل ہوا سب کا دل دینس نسبت کا حامل تیرا فیض ہے تین زمار تیرا فیض ہے صحبت سوبا مل ہوا سب کا دل در کوئی راور رام میں جنو کا ہر نام جنو کا مگر سارے سو بچے سے کا اللہ تعالیٰ ہمارے مشاہد کا مشاہد کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے ایک معاملے میں میں نے حضرت والا بنگلہ دیش کام کرتا کہ سے عرض کیا کہ یہ بات کی میں نے تو حضرت نے فتح کہ پہلے مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا میں نے کہا غلطی ہو گئی تعجب ہے کہ آپ پہلے کام کیا پھر مشورہ میں نے کہا ابا مجھ سے اب تو ابا مجھ سے تو غلطی ہو گئی اب کیا کرو اب کیا کرو ہاں، بچے جیسے چھوٹے بچے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں ابا اس کو سنبھال لیتے ہیں اتنی عجیب نعمت ہے مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ بے فکر ہو کے غلطیاں کرتا رہے بلکہ یہ ہے کہ غلطی ہو جائے گر پڑے تو شیخ کا سایہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے شیخ اللہ تعالیٰ بھی شیخ کے وسیلے سے مدد بھی فرماتے ہیں رہنمائی بھی فرماتے ہیں قدم قدم رہنمائی ملتی ہے نہیں کو رام ج منگلائے سو شکار مل منگل سایہ میرے دوست تو وکر کی برکتوں سے میرے دوست تو وکر کی برکتوں سے سکینہ ہوا سب کے نا سکینہ ہوا دل ہم سب کے والا ذکر اللہ صحبت اللہ اللہ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے اہل اللہ ہو گناہوں سے حفاظت ہو الفاظ گناہ سے مبادت یعنی دوری ہو اور ذکر اللہ پر مطالبت یعنی ذکر کو پابندی سے کرنا دونوں قسم کے ذکر ایک تو اللہ کی یاد اللہ اللہ سبحان اللہ جو تجزیات بتائی گئی ہیں ذکر و تلاوت اس کی پابندی اور گناہوں سے حفاظت یعنی سختی سے نگاہ کی خصوصاً نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے راستہ طے ہوگا اور اس میں جو ہے تیز رفتاری سنتوں پر اتباع سے سنتوں پر اتباع سے اللہ کا راستہ تیز رفتاری سے طے ہوتا ہے اگر اتباع سنت نبوی کا وہ چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم سنتوں پر چل کے اللہ کے اللہ کا راستہ بہت جلد طے ہوتا ہے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرمانے لگیں گے جب اللہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ میرے پیارے کی ادائیں اختیار کرتا چلا جا رہا ہے میری پیاری کی اداؤں پر مر رہا ہے فدا ہو رہا ہے تو بس وہ اللہ کا پیارا ہو گیا جب اللہ کا پیارا ہو گیا تو بس اللہ تعالیٰ کرے اس کے ہو گئے اللہ اس کو جذب فرما لیتے ہیں کہہ لیتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں میرے دوست تو کی برکتوں سے سکینہ ہوا دل ہم سب کے نازل سکینہ ہوا دل ہم سب کے نازل سکینہ کیا ہے حضرت نے اس کی تفسیر فرمائی ہے سکینہ یہ نور یستقر فی القلب یہ دل کے اندر قرار پا جاتا ہے جب ایک دفعہ دل میں ٹھہر گیا قرار پا گیا اب یہ نہیں ہے کہ کبھی نکل جاتا ہے کبھی آ جاتا ہے کبھی باخدا ہو گیا کبھی اولیا ہو گیا کبھی بوت ہو گیا ایسا نہیں ہوگا یہ جب ایک دفعہ دل میں اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرما دیتے ہیں پھر یہ دل سے نکلتا نہیں کہ جالنا لہو نور ہمنا جہاں جاتا ہے اس نور کو لیے ہے جہاں جاتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرے تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں جتنا باپودہ مسجد میں ہوگا اتنا ہی باپودہ ہے باہر مارکیٹ میں بھی کام کاروبار پہ جا رہا ہے اتنا ہی یہ وہاں بھی ہوگا میرے دوست بیٹھ جاؤ بہت باتیں کرتے میرے دوست تو ذکر کی برکتوں سے سکینہ ہوا دل سب کے نازل پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل تاروں کا دامن سمندر کا ساحل میری آگ دل کے یہی ہے منازل عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے کہ فل ہوا جیسے نہ کہ قرآن ہوا جیسے نازل عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے

رکھے سلامت خدا شیخ تو میرے رکھے سلامت کے ناقص ہوئے ان کی صحبت سے کامل کے ناقص ہوئے کامل خدا ملتا کو میرے رکھے سلامت کے نام سب صحبت سے کامل کے ناقص ہوئے کامل پہاڑوں کا کا دامن سمندر ساحل میری آگ دل کے یہی منا دل آگے امید ہے تیرے لطف یہ امید ہے تیرے لطفوں ہو جنت نشان کہ ہم سب بھی ہوں جنت میں شامل یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے ہم سب کی ہو ہے جنت میں شامل کہ ہم سب بھی ہوں ہے جنت میں شامل پہاڑوں کا دامن سمندر کا سام دل کے یہ بنا دل محاذ جہرام مہار فیر ربانی جو سفر نامہ ریونین ہے ہمارے دیوالا رحمت اللہ علیہ کا اس میں دنیا کے چار محبوب چار ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں بیان فرمائی حضرت والا نے جو اللہ سے دور کر دیتی ہیں اس میں پہلا مضمون یہاں پر مکمل ہو گیا تھا جو حسین شکلوں سے متعلق ہے اور جس کو یہ مرض نہ جاتا ہو اس کے لیے حضرت نے مرابع بنائیت کا بھی بدلایا ہے اب دوسرا محبوب اچھا مکان بگلے یعنی مکان ہونا اچھے مکان کی خواہش ہونا یہ دوسرا محبوب ہے حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں اب دوسرے طبقے کا ذکر کرتا ہوں بعضوں کو مکانات سے عشق ہوتا ہے کہ میرا شاندار اور عالی شان مکان بن جائے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ میری ساتھ پوچھتے یاد کریں کہ ہمارے دادا کے دادا نے ایسا مکان بنایا تھا ایک صاحب جماعت کی نمازیں چھوڑ کر حرام و حلال کی فکر سے آزاد ہو کر حرام کمائی سے مکانات بن کر مر گئے میں نے ان کے پوتے سے پوچھا کہ تمہارے ابا کا کیا نام تھا انہوں نے کہا کہ ابا کا نام یہ تھا دادا کا یہ تھا مگر اس کے بعد کا پتہ نہ تھا بس اتنا ہی یاد رہتا ہے اس سے آگے کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ کس نے حرام کمائی سے وہ گودت خریدی تھی دو تین پشتوں کے بعد کوئی یاد بھی نہیں کرے گا اور چند برس گزرنے کے بعد بوسیدگی اور افسردگی کے باعث جب مکان پرانا ہو جائے گا تو اس کو توڑ پھوڑ کر منہدم کیا جائے گا ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچپن میں ہمارے سامنے جو مکان بنے تھے وہ اس کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا حالانکہ اتنے اچھے آرام دہ مکان تھے لیکن آج کل ایک نئی چیز چل بیٹھی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ڈبل گلیزنگ کرتے ہیں اور آؤٹر اور انٹیریئر سب چینج کرتے ہیں کیا توڑ پھوڑ کے پھر بالکل برابر کر دیتے ہیں ابھی تو سمجھو کہ چالیس پینتالیس برس کی بات بات ہے ہماری عمر چھپن برس ہے تو ہمارے آنکھوں کے سامنے جو مکان بنا ان کی اولادوں نے ان کو توڑ کے دوبارہ سے بنا دیا اور مرنے کے بعد تو وہ چھوٹ ہی جائے گا اور زمین پر اگر لاش نعمتیں بھی ہوں تو وہ مردے کے کام نہیں آتی لہذا شاید کہتا ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے کہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے تربت مانے قبل ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے میلے ٹھیلے بھی ہو رہے ہیں عروس ہو رہے ہیں کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں قوالیاں ہو رہی ہیں لیکن نیچے تو مردہ تو نیچے خاک کے اندر ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ دو چیزوں یعنی حسن کی رنگینیوں اور مکانات کی سنگینیوں کو مضبوط مکانات کی سنگینیوں کو مضبوط بناؤ تاکہ ہمارا نام رہے لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ بننے کے بعد دونوں چیزوں میں سے کوئی کام نہ آیا اگر مکان شاندار بنا بھی لیا تو یہی رہ جائے گا اور سو دو سو برس کے بعد وہ مکانات بھی ختم ہو جائیں گے میں محابیر یعنی دنیا کی محبوب چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ ان محبوب نعمتوں میں رہو مگر ان نعمتوں پر اتنی جان مت دو کہ نعمت دینے والے کو بھول جاؤ میں ان کی نفی نہیں کر رہا کہ آپ اچھے مکانات نہ بنائیں کیا آپ کمائیں نہیں آپ خوب کمائیں اللہ ہم کو اور آپ کو خوب نعمتوں سے مالا مال کرے لیکن نعمتوں سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ نعمت دینے والے کو بھول جاؤ بلکہ اس کی محبت ان تمام نعمتوں پر غالب رہے اور اس کی دلیل بھی قرآن شریف سے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو اپنے شکر پر کیوں مقدم فرمایا کہ حفت قرونی عرقوں کو وش قرونی بلا تک قرون علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے ذکر کو مقدم کیا شکر پر کیونکہ حاصل ذکر یاد ممین ہے اور حاصل شکر یاد نعمت ہے جو ذکر کر رہا ہے ممین مانے اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہا ہے وہ نعمت دینے والے میں مشغول ہے اور جو شکر کر رہا ہے وہ نعمت میں لگا ہوا ہے وہ انما قدم ذکر عالت شکری انگری اولا من الاشتغال بنعمتی لہذا میں حلال نعمتوں کو منع نہیں کر رہا ہوں لیکن ان نعمتوں پر اللہ کی محبت کو غالب رکھی جگر کے ایک شعر سے سبق لیجیے جگر دنیا سے ولی اللہ ہو کر گئے ہیں جگر صاحب نے حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کر کے جاری رکھ دی تھی اور شراب چھوڑ دی تھی اور حدیث میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں منت دم تھی کمل لالم بدلو تو جگر صاحب کہتے ہیں میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے میں چھا گیا میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا تیسرا محبوب اچھا کھانا تو ایک طبقہ روحانی مریضوں کا ایسا ہے کہ وہ حسن پرستی پر بادشاہ دینے کے لیے تیار ہے دوسرے طبقے کو حسین ملے یا نہیں مگر مکان شاندار ملے اب ایک اور طبقے کے بارے میں بیان کرتا ہوں تیسرا طبقہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھا کھانا ملے اس کو مکان اور حسین عورتیں ملیں یا نہ ملے گزارا ہو جائے گا مگر کھانا اچھا ہونا چاہیے ان کو بریانی اور شامی کباب چاہیے باقی اور کسی چیز کی پرواہ نہیں اس کو خوراک اور اچھی غذا سے عشق ہے مولانا روبی بھی رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ اس تیسرے طبقے کا علاج بھی سن لو جو بہت خوشبودار بریانی اور کباب کے چکر میں رہتا ہے لیکن ظالم یہ تو دیکھ کہ کتنی خوشبودار چیز امپورٹ کی تھی لیکن جب لیٹرین جاتا ہے تو اس خوشبودار چیز کو کتنا بدبودار کر کے ایکسپورٹ کرتا ہے اپنی درامد دیکھو اور اپنی برآمد دیکھو مولانا روحی فرماتے ہیں کہ اگر تم کو غذاؤں سے عشق ہے تو اچھا کھانے کو میں منع نہیں کرتا حلال کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو مگر جس کی کھاؤ اس کی گاؤ یہ نہیں کہ کھاتے ہو تو اللہ کی کھاتے تو ہو اللہ کی اور گاتے ہو کسی اور کی مثلاً آنکھوں کو حرام جگہ میں استعمال کر لیا نامحرم عورتوں کو دیکھ لیا تو بتاؤ اس طرح اللہ کے رزق کا غلط استعمال ہوا یا نہیں یہ کھاتے ہیں اللہ کا نمک اور چکھتے ہیں غیر اللہ کا نمک جس کو اللہ نے منع کیا ہے اب بولو کہ یہ شخص نمک حرام ہے یا نمک حلال لہذا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کباب اور بریانی منع نہیں ہے حلال نعمتیں خوب کھاؤ لیکن نعمتیں دینے والے کو بھی یاد کرو ایک بزرگ کے پاس کہیں سے حلوہ آیا ان کے نفس نے کہا کہ جلدی سے حلوہ کھلاؤ تو بزرگ نے کہا کہ کھلاؤں کا ضرور لیکن پہلے دو رقع پڑھو دو رقط کے بعد کہا کہ دو رقط اور پڑھو ایسا موقع پھر کہاں ہاتھ لگے گا اس اس وقت وقت تم تو میرے قابو میں ہو اسی طرح دو رقط کر کے اس اللہ والے نے پڑھوائی پھر حلوہ کھلایا یہ ہے اللہ والوں کا مقام اسی طرح ایک شخص ایک اللہ والے کا مہمان بنا وہ صبح جلد جلد چائے پیتا تھا جب وہ اللہ والے اشراق پڑھ کے نکلے تو اس نے کہا کہ جناب معاف کیجیے گا میں آپ کا مہمان ہوں اور ہماری عادت ہے صبح چائے پینے کی اور آپ اتنی دیر تک مسجد میں کیا کرتے رہے اتنی دیر تک مسجد میں کیوں بیٹھے رہے ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا تجھ کو اپنے پیٹ کی فکر تھی مجھے اپنی روح کے ناشتے کی فکر تھی اگر روح نکل جائے تو ناشتہ کر سکتے ہو انڈا مکھن نکل سکتے ہو ہر کے اندر چائے کا خطرہ جا سکتا ہے تو جس کے صدقے میں ناشتہ کر رہے ہو پہلے اس کا حق پہلے اس کا حق ہے کہ اسے ناشتہ کراؤ یہ بات الہ آباد میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو سنائی مولانا روبی نے فرمایا کہ جن کو غذاؤں سے عشق ہے کہ افطاری کی دعوت پر مغرب کی جماعت جا رہی ہے اور اتنا زیادہ دہی بڑا کھاتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو کھایا پیا نکلنے کو ہوتا ہے تو مسئلہ سن لو کہ اتنا زیادہ کھانا حرام ہے علامہ شامی ابن عابرین نے آداب و قرآن میں لکھا ہے کہ اتنا کھانا جس سے صحت خراب ہو جائے میزے میں تکلیف ہونے لگے نماز میں سستی ہو جائے تراویح پڑھنی مشکل ہو جائے تو یہ گناہ ہے کھانا کس لیے ہے جینے کے لیے اور جینا کس لیے ہے اللہ پر مرنے کے لیے عبادت کے لیے تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حلال روزی مبارک ہو میں اس سے منع نہیں کرتا لیکن نعمت کو وہ درجہ مت دو کہ نعمت دینے والے کو بھول جاؤ یا اس نعمت کو کھا کر اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہو جاؤ جب رزق کھاؤ گے تو خون بنے گا اور خون سے آنکھ میں روشنی آئے گی اور کان میں شنوائی آئے گی لہذا اس کا حق یہ ہے کہ آپ آنکھ سے وہی دیکھیں جسے دیکھنے سے مالک خوش ہو کان سے وہی سنیں جس سے مالک خوش ہو زبان سے وہی چکھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور دل میں وہی خیالات لائیں جن سے خدا تعالیٰ خوش ہوں بتاؤ یہ رزق کا حق ہے یا نہیں جس نے روٹی سے پیدا شدہ طاقت کو اللہ پر فدا کیا تو اس نے اللہ کا جو رزق کھایا تھا سب خدا پر فدا کر دیا تو تیسرا طبقہ کھانے پینے کا شوق تھا جس کو مولانا نے فرمایا کہ دیکھو کھانے پینے سے بھی اتنا زیادہ دل مت لگاؤ کیونکہ جب تم بریانی کباب کھاتے ہو تو اس وقت کیسی خوشبو ہوتی ہے لیکن جب ایکسپورٹ کرتے ہو تو اس وقت کیسی بدبو ہوتی ہے اسی سے اندازہ لگا لو کہ کھانے کی کیا حقیقت ہے اور جن لوگوں کو امرت پرستی کا مرض ہے ان کے لیے تو میں یہی کہتا ہوں کہ جہاں بہت بڑا لیٹرین ہو تو لیٹرین میں سے نکلنے والی سب کی آوازیں ٹیپ کر لو اور بعد میں جب کسی امرت کا خیال آئے تو اس کیسٹ کو سن لیا کرو اس کی بڑی اچھی تفصیل ہمارے سروس صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے بڑی اچھی سارا بہت سے سارا بڑی. امرت پرستی کا مرض غائب ہو جائے گا کی آوازیں نکالتے آنے والے ہیں اس پہ گئے ایک دو روز میں جائیں گے ان شاء اللہ ہاں، ایسا مرشد کہاں ملے گا یہ باتیں کون بتاتے ہیں یہ باتیں بتانے بتانے کے لیے بڑا دل جگر چاہیے لوگ ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتے مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہ سے عرض کیا تھا ایک زمانے میں کہ حضرت جو باتیں آپ بیان فرماتے ہیں عشق مجازی کی فنائیت اور یہ جو باتیں آپ اس کا مرض مرض کا علاج کرتے ہیں اگر یہی باتیں کوئی دوسرا بیٹھ کے ممبر پہ بیان کرے تو اس پہ انڈے ٹماٹر جوتیاں مار کے لوگ بگا دیں گے لیکن یہ آپ کی کرامت ہے آپ کا تقوہ ہے اللہ کے یہاں آپ کی مقبولیت اور محبوبیت ہے کہ سب لوگ اس سے سنتے بھی ہیں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں یہ حضرت والے کیسے کیسے علاج بتاتے ہیں اور حضرت والا نے تو فرمایا ہی تھا کہ میں اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر یہ مضمون بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا حضرت نے فرمایا کہ جہاں جس جگہ زمانے میں جس جگہ حیضہ پھیلا ہوا ہو وہاں کوئی ڈاکٹر نزلے دکان کی دوا دینے لگے تو لوگ کہیں گے بھائی چلو یہاں سے دکان بڑھاؤ اپنے یہاں تو حیضہ پھیلا ہوا ہے جان کے لالے پڑے گئے اور تم نزلے دکان کی دوا لیے پھر حضرت نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ بے حیائی کا بے پردگی کا ایسا سیلاب آ رہا ہے آیا ہوا ہے تو میں اس کے خلاف نہ بولوں تو پھر کیا کروں تو بولوں گا اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے بولوں گا بہت سے لوگ جو ہے ہمیں بھی معلوم ہوا کہ ہمارے مجلس میں آنا انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ پیشاب پیخانے کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کی عقل میں جوتے پڑ گئے پردے پڑ گئے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کس لیے بیان کی جاتی ہے کہ گناہ اس سے بھی بری چیز نفرت دلانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کی جاتے ہیں معلوم ہوا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس مضمون پہ اعتراض وہی کرتا ہے جو یہ خود ملوث ہوتا ہے اس کے ان کی دکھ پہ پیر رکھو تو وہ چلنے لگتے چلانے لگتے تو خود ہی جو ہے وہ اس پہ اعتراض کا اس طرح اعتراض کرتا وہی ہے جس جس کے کال میں کچھ کالا ہوتا ہے پھر نیک بد نظری میں بد نگاہی میں عشق مزاجی میں جب شرعی پردہ نہ بننے میں مبتلا ہوتا ہے اسی کو ایسے مضامین پہ اعتراض ہوتا ہے حضرت نے فرمایا کہ جن لوگوں کو امرت پرستی کا مرض ہے ان کے لیے تو میں یہی کہتا ہوں کہ جہاں بہت بڑا لیٹرین ہو تو لیٹرین میں سے نکلنے والی سب کی آوازیں ٹیپ کر دو اور بعد میں جب کسی امرت کا خیال آئے تو اس کیسٹ کو سن لیا کرو جو مختلف الاسوات ہوں گی اسوات سو کی جمع سوت مانے آواز مختلف الاسوات ہوں گی بات رفیع شوق ہوں گی رفیع بلند آواز بعض رفیع سوت ہوں گی بات و سوت ہوں گی لیکن سب کبھی سوت ہوں گی اس لیے کہتا ہوں کہ دوستو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اس گندگی میں گھسنے کو حرام قرار دے سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ چوتھا محبوب اچھا لباس رہیں گے بعض لوگوں کو اچھے لباس کا شوق ہوتا ہے اس میں وقت بھی بہت ضائع کرتے ہیں پیسہ بھی بہت ضائع کرتے ہیں اور اس سے بھی بعض لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں تو حرام بھی کر کھانے لگتے ہیں تو یہ چوتھا محبوب کل پڑھ کر سناؤں گا ان اللہ تعالیٰ ان سب جتنے بھی زہر اللہ ہیں اللہ ہم سب کو زہر اللہ سے چھڑا کر اپنا اپنا بنا لیں سو فیصد اپنا بنا لیں